يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے خواہ کفار ہوں اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذا دیتے ہو تو وہ کفار اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے غیر مسلموں سے دوستی نہ رکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی محبت سے نفرت دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم ان سے دوستیاں کرو گے جو تمہارے طاہر و متحر دین کو ہنسی میں اڑاتے ہیں اور اسے ایک بازش اطفال بنائے ہوئے ہیں من بیان جنس کے لیے ہے جیسے الاوسان میں بعضوں نے والکفاری پڑھا ہے اور عطف ڈالا ہے بعضوں نے ولکفار پڑھا ہے اور لا تتخذو کا معمول بنایا ہے تو تقدیر عبارت وللکفار اولیاء ہوگی کفار سے مراد مشرقین ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں ومین الدین اشرکو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان سے دوستیاں نہ کرو اگر تم سچے مؤمن ہو یہ تو تمہارے دین کی اور شریعت کی دشمنی کرنے والے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا من دون المؤمنین امنین یعنی مؤمن مؤمنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں نہ کریں اور جو ایسا کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھلائی میں نہیں ہاں ان سے بچاؤ مقصود ہو تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح یہ کفار اہل کتاب بھی اور مشرق بھی اس وقت بھی مذاق اڑاتے ہیں جب تم اے مسلمانوں نمازوں کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری عبادت ہے لیکن یہ بیوقوف مشرق اتنا بھی نہیں جانتے اس لیے کہ یہ متبع شیطان ہیں اس کی یہ حالت ہے کہ ادا سنتے ہی گوز یعنی پاد مارتا ہوا دم دبائے بھاگتا ہے اور وہاں جا کر ٹھہرتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے اس کے بعد آ جاتا ہے پھر تکبیر سن کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے یعنی اقامت اس کے ختم ہوتے ہی آ کر اپنے بہکاوے میں لگ جاتا ہے انسان کو ادھر ادھر کی بھولی بسری باتیں یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ اسے یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں جب ایسا ہو تو نمازی کو چاہیے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجتے کے کرے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے امام ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے پھر یہی آیت تلاوت کی یہ روایت ابن حاتم کی ہے ایک نصرانی شخص مدینے میں آزان میں جب اشہد ان محمد اور رسول اللہ سنتا یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو کہتا کذاب جل جائے ایک مرتبہ رات کو اس کی خادمہ گھر میں آگ لائی کوئی پتنگا اڑا جس سے گھر میں آگ لگ گئی وہ شخص اور اس کا گھر بار سب جل کر خاک ہو گیا فتح مکہ کے سال رسول اللہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے میں اذان کہنے کا حکم دیا قریب ہی ابو سفیان ابن حرب اعتاب ابن اسعید اور حارف ابن ہشام بیٹھے ہوئے تھے اعتاب نے تو اذان سن کر کہا کہ میرے باپ پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ اس غصہ دلانے والی آواز کے سننے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسا حارث کہنے لگا اگر میں اسے سچا جانتا تو مان ہی لیتا ابو سفیان نے کہا کہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے کہ بھائی میں تو کچھ بھی زبان سے نہیں نکالتا ڈر ہے کہ کہیں یہ کنکریاں اسے خبر نہ کر دیں یعنی رسول اللہ کو انہوں نے باتیں ختم کی ہی تھیں جو رسول اللہ آ گئے اور فرمانے لگے اس وقت تم نے یہ یہ باتیں کہی ہیں یہ سنتے ہی عطاب اور حارث تو بول پڑے کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یہاں تو کوئی چوتھا تھا ہی نہیں ورنہ ہم یہ گمان کر سکتے تھے کہ اس نے جا کر آپ سے کہہ دیا ہوگا یہ روایت سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے عبداللہ بن محیریز رحمہ اللہ جب شام کے سفر کو جانے لگے تو ابو محدورہ رضی اللہ عنہ سے جن کی گود میں انہوں نے ایام یتیمی بسر کیے تھے کہ آپ کی اذان کے بارے میں مجھ سے وہاں کے لوگ ضرور سوال کریں گے تو آپ اپنے واقعات تو مجھے بتا دیجئے فرمایا ہاں سنو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین جنگ سے واپس آ رہے تھے راستے میں ہم لوگ ایک جگہ تھے اور نماز کے وقت رسول اللہ کے مؤذن نے آزان کہی ہم نے اس کی نقل اور مذاق اڑانا شروع کیا کہیں آپ کے کان میں بھی آوازیں پڑ گئیں سپاہی آیا اور ہمیں رسول اللہ کے پاس لے گیا رسول اللہ نے دریات فرمایا تم سب میں زیادہ اونچی آواز کس کی تھی سب نے میری طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ نے اور سب کو تو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا اٹھو اور اذان کہو واللہ اس وقت رسول اللہ کی ذات سے آپ کی حکم برداری سے زیادہ بری چیز میرے نزدیک کوئی نہ تھی لیکن بے بس تھا کھڑا ہو گیا اب خود رسول اللہ نے مجھے اذان سکھائی اور جو آپ سکھاتے رہے میں کہتا رہا پھر اذان پوری بیان کی جب اذان سے فارغ ہوا تو رسول اللہ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی پھر اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور پیٹھ تک لائے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ میں اور تجھ پر برکت دے اب تو اللہ تعالیٰ کی قسم میرے دل سے عداوت رسول بالکل جاتی رہی اور بجائے اس کے ایسی ہی محبت رسول اللہ کے دل میں پیدا ہو گئی میں نے آرزو کی کہ مکے کا معذن رسول اللہ مجھ کو بنا دیں رسول اللہ نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور میں مکے میں چلا گیا اور وہاں کے گورنر اعتاب بن اسید رضی اللہ عنہ سے مل کر مؤذنی پر معمور ہو گیا یہ روایت مسند احمد نیز صحیح مسلم سنن ابی داود سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے ابو محدورہ رضی اللہ عنہ کا نام سمورہ بن معیر ابن لوزان تھا رسول اللہ کے چار معذنوں میں سے ایک آپ تھے اور لمبی مدت تک آپ اہل مکہ کے معذن رہے رضی اللہ عنہ و وہ اردا